ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سبحان و بحمد کا و تبار و قسم کا و تعلی جدو کا ولا الہ غیرک اے اللہ پاک ہے تو ہر عیب اور ہر نقص سے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پڑھتے پھر اللہ اکبر کبیرا اللہ بہت بڑا ہے کہتے پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں اس کے وسوسوں سے اس کے کبر و نخوت سے اور اس کے اشعار اور جادو سے کہتے جامع ترمزی حدیث نمبر دو سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے